ام ممنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا آپ غسل جنابت کرنا چاہتے تھے آپ نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ پر اوندا کیا اور اسے دو یا تین بار دھویا پھر اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ سے اسے دھویا پھر اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اسے دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے پھر اپنے سر اور جسم پر پانی ڈالا پھر آپ ایک طرف ہو گئے اور اپنے پاؤں دھوئے پھر میں نے آپ کو رومال دیا مگر آپ نے نہیں لیا اور جسم سے پانی جھاڑنے لگے آمش کہتے ہیں میں نے یہ بات ابراہیم نخائی سے ذکر کی کہ حوصل کے بعد جسم پوچھا جائے یا نہیں تو انہوں نے کہا صحابہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے لیکن عادت بنا لینے کو برا جانتے تھے امام ابو تابود رحماء اللہ نے کہا مصدت کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن تابو سے کہا کہ صحابہ کرم غسل کے بعد کپڑے سے جسم خوش کرنے کو بطور عادت مکرو جانتے تھے کہا ایسے ہی ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں اسے اس طرح پایا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر دو سو پینتالیس